اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت نمبر 229 سے تفسیر دیکھتے ہیں الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تصریح باحسان طلاق رجعی دو بار ہے یا تو پھر سیدھی طرح سے اپنے پاس رکھا جائے یا بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دیا جائے ولا يحل لكم ان تاخذو مما آتے ہن کہ تم لے لو اس میں سے جو تم نے دیا ہے ان کو کچھ بھی اللہ ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ یہ کہ دونوں میاں بیوی اس بات سے ڈرتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی نہ کر سکیں گے فَإِنْ خِفْتُمَ تم اللہ حُدُودَ اللَّهِ اللہ فلا جناح فی مفتدت بھی پھر اگر وہ اس بات سے ڈرتے ہوں کہ اللہ کی حدود کی پابندی نہ کر سکیں گے تو پھر عورت اگر کچھ دے کر اپنی خلاصی کرا لے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں تل کا حدود اللہ فلا تعتدوہا یہ ہیں اللہ کی حدود ان سے آگے نہ بڑھو يَتَعَدَّ حدود اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں کو شروع کرنے سے پہلے کیوں نہ اسلام میں طلاق دینے کا جو مصنون عمل ہے طریقہ ہے اس کو ایک دفعہ نوٹ کر لیں تو طلاق کسے کہتے ہیں اور کیسے دی جائے گی کیا اسلامی طریقہ ہے اس پہ ایک مختصر سی بات ہم کر لیتے ہیں اور پھر ان شاء اللہ تعالی یہاں سے لے کے تو آگے تک ہمارا سبق چلتا جائے گا طلاق کا لفظ جو ہے یہ توئے لام اور قاف سے ہے طلاق کہتے کہتے ہیں ہیں چھوڑ دینے کو کو تعلق توڑ دینا طلاق کی تعریف کیا ہے کہ کسی شوہر کا بیوی سے واضح طور پہ یہ کہنا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں یا میں تجھے چھوڑتا ہوں یا دل میں طلاق کی نیت ہو اور زبان سے یہ کہے کہ میرے گھر سے چلی جاؤ تو یہ سب چیزیں طلاق میں آتی ہیں طلاق کب دی جا سکتی ہے جب واقع شوہر اور بیوی کو لگے کہ وہ دونوں اب ساتھ نہیں رہ سکتے ساتھ رہنے میں بعض دفعہ پھر دین کا خطرہ ہونے لگتا ہے اللہ کی حدیں ٹوٹتی ہیں تو اس وقت پھر جب ساری کوششیں ہو جائیں اور وہ کوششیں کہاں ہم پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ صورت النساء کی آیتیں ہیں اس میں ہم پوری ترتیب ہے کہ ایک دم طلاق کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کھول دیا و تی تخافون نہ وہ بیویاں یا وہ عورتیں جن کی چڑھائی سے تم ڈرتے ہو یعنی کوئی عورتیں ہیں بد زبان ہیں بہت آگے سے بدتمیزی ہے ان کی طبیعت میں یا شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی یا اس کے خاص حق کے اندر کمی کرتی ہیں تو پھر ایسے شوہر کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں چھوڑ دیا کہ پھر بیوی بھی اس کی رہے لیکن وہ بیوی کے ساتھ یعنی تعلق بھی قائم نہ کر سکے اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھا دیا کیا سورت نسا آیت نمبر تھرٹی فور میں ہے ولاتی تخاف نشوز ہن فائزو ہن و جرو ہن فلم ودریبو ہننا اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو یعنی شوہروں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اگر بیویوں کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو تو پہلا درجہ کیا ہے وہ ادو ہننا ان کو نصیحت کرو پیار سے سمجھاؤ واز کرو دل میں اترنے والی بات ان کو محبت سے سمجھاؤ کچھ بیویاں مان جائیں گی اتنی ہی بات سے تو پھر بات ختم ہو گئی لیکن کچھ اس سے بھی زیادہ سرکش ہیں ان کو کچھ پسندی ہے تو پھر ان کے لیے ایک اگلا مرحلہ کیا ہے وہ جرو ہن مداجے ان کو بستروں پہ چھوڑ دو ان کے بستر اپنے بستر سے الگ کر دو لیکن یہ عمل گھر میں رہتے ہوئے ہوگا یہی ہے قسم کی قسم ایلا کی گھر میں رہتے ہوئے جب شوہر تعلق قائم نہیں کرے گا پلٹ آئے گی پھر اس کے بعد ٹھیک ہو جائے تو بات ختم ہے نہیں ہوتی تو پھر تیسرا مرحلہ کیا ہے علاج کا ایک تیسرا دور کیا چلے گا کہ ودریبو ہننا ہلکی سی مار لگاؤ مار سے مراد منہ پہ نہیں چہرے پہ نہیں زور سے نہیں ہڈی نہیں ٹوٹے گی نشان نہیں پڑے گا صرف اس کے سوئے ہوئے جذبات کو جگانے کے لیے اس کے اندر بے خوفی ہے ہوش دلانے کے لیے لگایا جائے گا کہ ہوش کر لو تمہارا گھر ٹوٹنے کے قریب ہے اور اگر وہ بچا لے ف ان اتوان کلا تب ہُو اب اگر ان تین طریقوں سے وہ بچا لے اپنے آپ کو صحیح کر لے تو اب شوہروں کو حکم دیا کہ دیکھو ان کو تنگ کرنے کے تم کوئی راستے نہ ڈھونڈو اب کوئی تانے نہ دو کہ تم ایسی تھی اور یہ ہوا یعنی پھر سلح ہو گئی ان اللہ کان علی کبیرا اللہ تم پہ بلند بھی ہے اور برتر بھی ہے یعنی تم بیویوں پہ بڑائی کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا کہ تم سے بڑی کوئی ذات بھی ہے ان تین مرحلوں سے اگر گھر بچ گیا تو بات صحیح ہے لیکن اگر یہ بھی اگلی ہی تو پھر چوتھا مرحلہ اس سے اگلی ہے 35 اس سے اگلی ماں و بسو حکم امن اہلی مِّنْ و حکم امن اہلیہ پھر اگر تمہیں ڈر ہو ان دونوں کے درمیان شقاق کا ان کے درمیان مخالفت کا ڈر ہے تو پھر ایک حکم بیوی کے گھر والوں سے اور ایک شوہر کے گھر والوں سے بیٹھے خاندان کا کوئی دوسرا فرد بیچ میں مداخلت کرے اور دونوں کو سمجھائیں ای یوریدا اصلاح اگر وہ دونوں اصلاح کی نیت کر لیں ارادہ کر لیں یو اللہ بینہما توفیق دے دے گا اللہ ان دونوں کو ان اللہ کان علیمن علی من خبیرہ اور بے شک اللہ تعالی خبردار اور علم والا ہے یہ چار مرحلے ہوں گے اس کے بعد بھی اگر کوئی بات نہیں بنتی تو پھر فرمایا کہ مرتان او جو ہے دینے کے لیے اسلامی طریقہ کیا ہے کہ عورت جب حیض سے فارغ ہو پیریڈ سے جب عورت پاک ہو جائے پاکیزگی کی حالت میں ہو شوہر اس سے تعلق قائم کیے بغیر اس کو طلاق دے احسن طریقہ کیا ہے کہ ایک دفعہ اس کو کہہ دے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور پھر خاموش ہو جائے ایک مہینہ گزر جائے دوسرا مہینہ گزر جائے تیسرا مہینہ گزر جائے شوہر خاموش رہے یہ تین مہینے بیوی شوہر کے گھر میں رہے گی اس کے سامنے آئے گی بناؤ سنگھار کرے گی کوئی دوسرا شخص اس کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا کوئی دوسرا شخص اس کو متعلق عورت نہیں کہہ سکتا اگر اس دوران شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ اس شوہر کی بیوہ کہلائے گی اور اس کی وراثت میں سے حصہ پائے گی یاد رکھیے کہ طلاق دینے کا سب سے احسن طریقہ یہی ہے اور اس کو کہتے ہیں طلاق حسنا کیا میں نے بتایا آپ کو بیوی پیریڈ سے پاک ہوئی آف کورس وہ پہلے مرحلے اب حل ہو چکے ہیں دونوں ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ واقعی اب ہم نہیں ساتھ رہ سکتے سوچا سمجھا سمجھوتا بات ہے یہ کوئی جوش میں یا غصے میں آ کے دی جانے والی چیز نہیں کہ کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو بیوی کو طلاق دے دی گھر گندا تھا تو کہا تجھے طلاق ہو گئی یہ کوئی کھیل نہیں یہ کوئی مذاق نہیں پوری سوچ سمجھ سے شعور کے ساتھ جیسے کسی کو نکاح میں لائے تھے اسی طرح اب اس کو اس گرہ کو کھولنے کی ضرورت ہے بیوی پیریڈ سے پاک ہوئی پاکیزگی کی حالت میں آئی شوہر نے اس سے صحبت نہیں کی انٹر کورس یعنی اپنا تعلق نہیں کیا مراد کیا ہے کہ بیوی کا رحم اس کا یوٹرس بالکل پاک رہے اس مرد سے پھر وہ اس کو کہے کہ میں نے تجھے تلاق دی ایک دفعہ کہہ دے دو دفعہ کہہ دے چار دفعہ کہہ دے اس وقت میں وہ ایک ہی گنی جائے گی اس کے بعد ایک مہینہ گزر جائے دوسرا گزر جائے تیسرا بھی گزر جائے اگر اس تین مہینے کے دوران نہ تو شوہر دوبارہ اس کو کہتا ہے دوسرے مہینے میں حیض سے پاک ہونے کے بعد کہ میں نے تجھے طلاق دی اور نہ تیسرے بار میں تین ماہ کے گزرتے ہی اب ان دونوں کے بیچ میں طلاق ہو جائے گی لیکن یہ طلاق کی احسن صورت ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان طلاق کی اس قسم کو نہیں جانتے طلاق حسنا اگر کسی کو دینی پڑے تو یہی طلاق دو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جب تین ماہ گزر گئے اب بیوی اس شوہر کا گھر چھوڑ دے گی آپس میں ان کے پردہ ہو جائے گا اب وہ شوہر اپنے گھر میں ہے بیوی اپنے گھر میں چلی گئی کچھ عرصہ گزر گیا سال چھ مہینے اب وہ بیوی بھی آزاد ہے کسی اور جگہ اس کو نکاح کا پیغام آئے وہ نکاح کر سکتی ہے لیکن کچھ عرصہ گزرا اور مرد کو خیال آیا کہ میں نے جلدی کی اب اور کوئی مل نہیں رہی سوچا تھا کہیں اور شادی ہوگی وہاں ہوئی نہیں بہت سارے خواب ہوتے ہیں نا ذہنوں میں وہ نہیں پورے ہوئے اب دل میں آتا ہے چلو یہی اچھی تھی چلو میرے بچوں یا بچوں کا معاملہ کبھی آتا ہے بچے خراب ہو رہے ہیں ان کی پرورش کوئی اور کر نہیں پا رہا اب وہ سوچتا ہے کہ مجھے اس عورت سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیے تو اس صورت میں وہ شوہر اس بیوی پہلی کے گھر والوں یعنی اس کا باپ ہے یا اس کا بھائی یعنی جو بھی وہ ولی ہے جس کے پاس ہے اس کے پاس دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجے گا جیسے کہ دوسرے شخص اس کو بھیج رہے ہیں اب اس کے بعد وہ جو گھر والے ہیں اور اس عورت کی طرف سے اختیار موجود ہے وہ چاہیں تو اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیں چاہیں تو نہ کریں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہی ٹھیک ہے چلو اب ہمیں بھی سمجھ آ گئی تو نئے نکاح اور نئے حق مہر کے ساتھ دوبارہ ان دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے وہ ٹوٹا ہوا گھر پھر جڑ سکتا ہے اور وہ بچوں کو دوبارہ ماں جو ہے وہ مل سکتی ہے وہ سب معاملات جو بگڑے تھے وہ سلجھ سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا کہ بیوی دوبارہ اس پہلے شوہر کے گھر میں آ جائے گی اتنی بات واضح ہے آپ لوگوں پہ ٹھیک ہے ذرا سوچئے کتنے لوگوں کو یہ چیز طلاق کا یہ طریقہ پہلے معلوم تھا کم از کم مجھے معلوم نہیں تھا واللہ ہی جب تک میں نے خود قرآن پاک میں سے ان آیتوں کو نہیں بڑھا مجھے نہیں معلوم تھا ہم نے تو کچھ اور ہی طریقے سنے ہوئے تھے ٹھیک ہے اب یہاں اس ایک چیز کو نوٹ کر لیا آپ نے اب آگے چلیے میں چاہتی ہوں کہ بیچ میں آپ کو موقع نہ دوں بولنے کا کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ جس پہ بہت سے سوالات ذہنوں میں اٹھتے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ وقت سے پہلے کسی سوال کا کر دینا اس بات کو بعض دفعہ اس کی جگہ سے ہٹا دیتا ہے اس کے بعد عام طور پہ پھر مصنون طریقہ کیا ہوتا ہے اب یہ تو تھا آسن طریقہ اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں راستے کھلے رہتے ہیں بیوی آزاد ہے چاہے تو دوسری جگہ نکاح کر لے چاہے تو ادھر کر لے کسی بیچ میں دوسری جگہ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی حتیٰ کہ اگر دوسرے مہینے میں بھی شوہر طلاق بول دے لیکن تیسری دفعہ نہ بولے تب بھی یہی ہے کیفیت ہے اس کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ ایک مہینے میں طلاق دے پھر دوسرے مہینے میں جب عورت دوبارہ پیریڈ سے پاک ہو توہر کی حالت میں پھر اس کو کہے میں نے تجھے طلاق دی یہ دوبارہ اس کی طلاق ہو گئی پھر خاموش رہے تیسرے مہینے کے آخر میں نہ بولے تو یہ اس صورت میں یہ راستہ کھلا رہے گا لیکن اگر شوہر اب پورے تین طلاقیں ہی دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا اب اس کو الگ سے لکھ لیں کہ عورت وہی چیز پیریڈ سے پاک ہوگی شوہر اس کو طلاق دے گا اس صورت میں کہ اس نے اس کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں کیا پھر وہ مہینہ پورا گزرے گا بیوی شوہر کے گھر میں رہے گی بناؤ سنگھار کرے گی وہ سب شرائط اس میں بھی ہیں پھر دوسرا مہینہ شروع ہوگا عورت پیریڈ سے پاک ہوگی بغیر صحبت کیے شوہر پھر دوسرے مہینے میں پھر اس کو کہے گا کہ میں نے تجھے طلاق دی پھر وہ دوسرا مہینہ بھی عورت شوہر کے گھر میں گزارے گی اس کے سامنے رہے گی بلکہ زیادہ حکم ہے کہ وہ عورت اپنے آپ کو اچھے سے اچھے حال میں رکھے قریب رہیں گے ہو سکتا ہے کسی وقت شوہر کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے اور وہ دوبارہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور وہ ٹوٹا ہوا گھر جڑنے لگے ٹھیک ہے پھر اسی طرح تیسرے مہینے کے بعد اب شوہر اگر کہہ دیتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی تو اب اس کی تین طلاقیں پوری ہو گئیں اس کے بعد اب وہ بیوی نہ اس گھر میں رہ سکتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ تمام حدود ہیں عورت اپنے محکمے میں چلی جائے گی اب وہ طلاق یافتہ ہو گئی یعنی طلاق بتہ ہو گئی کٹ گئی اب اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے پہلی دو طلاقوں کے بیچ میں اگر تیسری کوئی نہ دیے بغیر عدت گزر جائے تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں رجعی کہتے ہیں رجوع سے ایسی طلاق جس میں رجوع ہو سکے ٹھیک ہے لیکن تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا اب بیوی گھر میں سے چلی گئی ہاں اگر دو طلاق کے تین ماہ کے جو وقت تھا آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ اگر ان تین مہینوں کے دو مہینے کے یا تیسری طلاق سے پہلے پہلے کسی وقت بھی شوہر بیوی سے رجوع کر لے اور رجوع کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ لفظ بہت بولا جائے گا اس میں اور بعض لوگ اتنی بڑی اصطلاحات اور ٹرمینالوجیز کو نہیں سمجھتے تو رجوع کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کہ شوہر کا بیوی سے تعلق قائم کر لینا یعنی جسمانی تعلق قائم کر لے اگر اگر پاس نہیں ہے کسی دوسرے ملک میں ہے تو پھر کسی گواہ کے سامنے کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں نے اب اس سے رجوع کرتا ہوں یعنی جتنی جلدی ممکن ہوگا میں اس کے پاس واپس آ جاؤں گا اور لیکن میں اب اس کو دل سے اپنی بیوی سمجھتا ہوں تو یہ چیز بھی اس کے رجوع میں آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بیچ میں اگر دو ماہ کے بیچ میں اگر شوہر رجوع کر لیتا ہے تو پھر بیوی کو انکار کرنے کی گنجائش نہیں فوراً اسی وقت طلاق ختم ہو جائے گی مثلا اس کو پیچھے سے چلیے شوہر نے پہلے مہینے لفظ طلاق کا بولا پندرہ بیس نبی گزرے کہ شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا یا اس کو محسوس ہوا کہ اب مجھے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے بیوی انکار نہیں کر سکتی یاد رکھیے دوران عدت شوہر کے ہاتھ میں گول ہے گیند اس کے ہاتھ میں ہے جب وہ کہے گا میں تجھ سے رجوع کرنا چاہتا ہوں بیوی انکار نہیں کرے گی جو ہی شوہر نے اسے تعلق قائم کیا وہ پہلی طلاق ختم ہوئی اب یہ دونوں می اور بیوی بن کے رہ سکتے ہیں کوئی ان کو آر نہیں دلا سکتا کوئی ان کو تانا نہیں دے سکتا گزرتے رہے وقت گزرتا رہا گزرتا رہا لیکن کچھ عرصہ گزرا سال ڈیڑھ دو چار سال گزرے اچانک کسی وقت پھر شوہر کو غصہ آ گیا یا کوئی بات بن گئی اور اس کے منہ سے یہ نکلا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں تو اس دوسرے لفظ کے بولتے ہی وہ کئی سال پہلے کی دی ہوئی طلاق دوبارہ کھڑی ہو جائے گی اور یہ کہنا اس کا اب پہلی طلاق نہیں کہلائے کہلائے گا گا بلکہ دوسری طلاق اب دو ہو گئی اب اس کے بعد اگر پھر رجوع کر لیا اس نے اچھے اسی وقت کے دوران موقع ختم ہو گیا پھر وقت گزرتا رہا کچھ مہینے سال گزرے خدا نخواستہ کسی وقت اگر شوہر نے ایک بار لفظ بول دیا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں انہی قدموں پہ اس کو اس عورت کو الگ کرنا پڑے گا کیونکہ اب تین طلاقیں پوری ہو گئی یہی عنایتوں میں آگے آ رہا ہے کہ اطلاق مروتان ٹھیک ہے تو رجوع کا حق جن طلاقوں میں ہے وہ دو ہیں دو کے بعد جب تین ہو جاتی ہیں تو رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے بیوی الگ ہو جائے گی ماں باپ کے گھر میں چلی گئی اب اگر وہ شوہر کچھ دیر بعد چاہے کہ میں اس بیوی سے دوبارہ نکاح کر لوں اب نہیں کر سکتا ہاں اس کی کیا صورت ہے فطری طور پہ بغیر کسی منصوبے کے بغیر کسی پلاننگ کے اس بیوی دوسری جگہ اس کا نکاح ہوتا ہے اس شوہر سے نہ صرف یہ کہ نکاح ہو بلکہ رخصتی بھی ہو اور رخصتی کے ساتھ ساتھ اس دواجی تعلق بھی قائم ہو بعض حالات میں صرف رخصتی ہوتی ہے ابھی مطلب بیوی گھر میں نہیں جاتی نکاح ہوتا ہے رخصتی نہیں ہوتی پھر وہاں سے بھی طلاق ہو جاتی ہے یا وہ شوہر کا انتقال ہوتا ہے اس صورت میں پہلے شوہر پہ حلال نہیں ہوگی بعض حالات میں شادی ہو کے بیوی شوہر کے گھر میں چلی جاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسرا شوہر وہ شادی کے قابل نہیں اس کے اندر وہ جذبات نہیں یا اس میں مردوں والی وہ خصوصیت نہیں پھر طلاق ہوتی ہے اس صورت میں بھی وہ بیوی پہلے شوہر پہ حلال نہیں ہوتی جب تک کہ دوسرے شوہر سے بھی ویسا ہی تعلق نہ قائم ہو جائے جیسا کہ پہلے سے ہوا تھا پھر اس کے بعد اگر فطری طور پہ وہ تعلق ٹوٹتا ہے نکاح کی ٹوٹنے کی صورت میں یا موت کی صورت میں تو پھر پہلا شوہر اگر چاہے تو پیغام دے گا تو نکاح ہو سکتا ہے ٹھیک ہے فرق دونوں میں کیا پڑا عدت کے دوران اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو شوہر کو پوری اجازت ہے بیوی مجبور ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہی عدت گزر جائے گی اس کے بعد پھر بیوی جو ہے اس کے حق میں بات چلی جاتی ہے چلیے اب آیت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اطلاق مرتان طلاق دو بار ہے طلاق کا لفظ تو ہم نے دیکھ لیا مررتن جو ہے یہ مررتن سے تسنیہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا مرتبہ ایک مرتبہ اور پھر ایک مرتبہ اس لفظ کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت چھپی ہے اور وہ کیا ہے کہ طلاق دو مرتبہ دینی ہے دو بار دینی ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو آج تک یہ سنتے آئے کہ طلاق تین بار ہوتی ہے ایسے ہی ہے نا تو پھر یہاں یہ کیوں کہا کہ طلاق مرتان اس لیے کہ وہ طلاق جس کے بعد رجوع کیا جا سکے وہ دو بار ہے ہاں اس کے بعد انساکم بھی معروف تو روک لے اچھے طریقے سے اس سے کیا مطلب ہے رجوع کر لے اس کے نیچے لکھے امساکن کے نیچے کہ رجوع کر لے یعنی شوہر بیوی بی کو جانے نہ دے یا پھر او تسری بھی احسان پھر چھوڑ دے اچھے طریقے سے تسریحم احسان کا مطلب کیا ہے تیسری طلاق سین راحا سے ہے سرحن ایک پھلدار درخت کو کہتے ہیں نکال دینا رخصت کرنا چھوڑ دینا سررخت الابل میں نے اونٹ کو سرخ درخت چرایا یہ درخت جو ہے نا سرخ ان درخت یہ چرایا اسی طرح جانور کو چراگاہ میں کھلا چھوڑ دینے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے اور احسان تو آپ جانتے ہیں تو بتایا کیا گیا ہے کہ دو طلاقوں کے بعد رجوع کرنا چاہو تو کر لو لیکن شرط کیا ہے معروف طریقے سے ہو یعنی اس کو نقصان دینے کی نیت سے نہیں بلکہ احسان کے ارادے سے اور اگر پھر نہ دو کے بعد نہ کرنا چاہو تو پھر شرط کیا ہے او تسریحم بحسان یہ تسریحم بحسان جو ہے یہ ہے تیسری طلاق ٹھیک ہے یہاں تک ایک بات پوری ہو گئی اس آیت کے پیچھے ایک خاص شان نزول ہے جس کو ہم دیکھیں گے تاکہ اس کی روشنی میں یہ بات انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گی ہم سب پہ امام ترمزی اور امام حاکم وغیرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے یعنی اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ آدمی اپنی بیوی کو جتنی چاہتا تلا دے دیتا پھر جس وقت چاہتا اس سے عدت میں رجوع کر لیتا اور پھر بھی وہ اسی کی بیوی رہتی حتیٰ کہ وہ اس کو سو یا اس سے بھی زیادہ تلا دے دے یہاں تک کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا خدا کی قسم میں تجھے نہ کبھی ایسی تلاک دوں گا کہ تم مجھ سے جدا ہو جائے اور نہ تجھ کو سکون سے رہنے دوں گا اس کی بی بی نے یہ کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے وہ کہنے لگا میں تجھے طلاق دوں گا پھر بھی جب تیری عدت کی مدت ختم ہونے والی ہوگی پھر تجھ سے رجوع کر لیا کروں گا اس عورت نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا آپ خاموش ہو گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی یہ آیت الطلاق و مرتان یہ آیت نازل کر دی کہ اب طلاق کے بعد رجوع کی مہلت جو ہے وہ صرف دو بار ہے تو گویا کہ طلاق دو بار ہے اس کا مطلب کیا ہے جیسا کہ ابھی طلاق کے مصنون طریقے میں آپ کو بتایا گیا کہ اگر ایک شوہر بیوی کو ایک دفعہ یا ایک مہینے میں ایک پاکیزگی کے وقت میں ایک دفعہ بھی یہ کہے کہ تجھے طلاق ہے تو اس سے مراد بھی ایک ہی گنا جائے گا دو بار کہے تو بھی پورے مہینے کے دوران اگر شوہر بیوی کو کئی بار بھی کہہ دے کہ تجھے طلاق دیتا ہوں تو وہ ایک گنی جائے گی پھر اس کے بعد بیوی جب پیریڈ سے پاک ہوگی اس کے بعد اگر شوہر بولے گا تو وہ دوسری بار قرار پائی جائے گی ٹھیک ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے اوپر یہ پابندی کیوں عائد کی اس لیے کہ بیویوں پہ ظلم نہ ہو سکے آپ کو معلوم ہے کہ اسلام سے پہلے نکاح کی بھی کوئی حد نہیں تھی لوگوں کی سو سو بیویاں تک بھی ہوتی تھیں حد سے زیادہ ہر چیز میں تفرید اور افراد تھا جس طرح اسلام نے چار بیویوں کی حد قائم کر دی کہ چار کے زیادہ نہیں رکھ سکتے بعض لوگ تو آج یہ کہتے نا کہ اسلام میں چار بیویوں کی اجازت ہے تو اصل میں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام نے تو کم کیا لوگوں کے سو سو تھیں اس کو کم کر کے کہا کہ بس تم اب چار کر لو اسی طرح طلاقیں بھی ان لمیٹڈ تھیں مرد بیویوں پہ ظلم کرتے نہ بیوی رہنے دیتے اور نہ آزاد کرتے ظاہر وہ بیویاں ہوتی لیکن ان پہ بیوی علی کوئی حق ادا نہ ہوتا تو یہ ایک ظلم تھا آج بھی بہت سارے لوگ اس طرح کا ظلم کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ نہ تمہیں بسائیں گے اور نہ تمہیں رکھیں گے اسلام نے ایسے کام کر کے بیویوں کے لیے یہ چیزیں جائز کر دی کہ اب جس میں رجوع کا حق ہے وہ دو دفعہ اس کے بعد اگر تیسری بار شوہر نے یہ بات کہہ دی تو پھر یہ چیز اس کے لیے پسندیدہ نہیں رہے گی اس کے بارے میں ایک روایت بھی بہت مشہور ہے جو آپ نے سنی ہوگی کہ اسلام نے طلاق کو ناپسندیدہ تو قرار دیا لیکن بہرحال طلاق جائز ہے اور اس کے اندر یہ سوچنا کہ یہ بالکل اس کی اجازت ہی نہیں ایسی بات نہیں ہے آخر اسلام نے یہ راستہ کھولا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ بات تو ہوگی نا آپ دیکھیے کہ طلاق کا موضوع ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ اس میں اختلافات پائے جاتے ہیں اور افراد اور تفرید بھی ہے کیا طلاق فوراً ایک دم ہو جائے گی نہیں طلاق ایک ایمرجنسی ڈور ہے اور ایمرجنسی ڈور کب کھلتا ہے جب باقی دوسرے سب راستے بند ہو جائیں اگر یہ ایک جملہ آپ نے لکھ لیا نا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام کا یہ مزاج سمجھ میں آنے لگے گا کہ کب طلاق دی جائے گی اور کب ہوگی اور کب نہیں ہوگی یعنی عام حالات میں یہ دروازہ بند رہے گا اور ہر وقت یہ دھمکیاں دیتے رہنا کہ میں یہ کر دوں گا اور طلاق دے دوں گا یہ کم عقل اور کم علم لوگوں کی بات ہے اور اللہ کا خوف نہ ہونے کی علامت ہے ورنہ اصل بات کیا ہے کہ اسلام تو گھر بنانا چاہتا ہے گھر بچانا چاہتا ہے وہ اسلام جس نے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی سکھایا کہ اس کو آہستہ آہستہ ذبح کرنا کیا وہ عورت کو ایک ہی حملے میں پورا ذبح کروا دے گا آج ہمارے ہاں اس آیت کی بہت ہی مس انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے اور ایک موقع پہ اگر شوہر بیوی کو تلاک ہے تلاک ہے اور تلاک ہے کہہ دے تو کھڑی کھڑی عورت گھر سے بے گھر ہو جاتی ہے پھر اس پہ فتویٰ آتا ہے کہ اگر وہ بیوی شوہر کے پاس رہے گی تو وہ اس کی غیر محرم قرار دے گی دل کو ہلانے والے ایسے کئی واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے لیکن حقیقت کیا ہے کہ اسلام میں جو تین طلاقیں ہیں اس کی اصل کیا ہے وہ یہی ہیں جو آپ کے سامنے رکھ دیں تین مختلف مہینوں میں شوہر کا بیوی کو طلاق دینا یہ تین طلاقیں کہلاتی ہیں ایک نشست میں اگر کوئی شوہر کئی بار بھی کہہ دے کہ تجھے طلاق ہے تو وہ ایک ہی گنی جائے گی اور طلاق کوئی کھیل نہیں کوئی مذاق نہیں اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو بند کیا کم کیا لوگوں کے اندر خوف دلایا کہ دیکھو تم اس کو بات بات میں طلاق کو کھیل نہ بنا لو ابو دعود کی روایت میں کہ اللہ کے ہاں ناجائز یعنی جائز چیزوں میں سب سے جو ایک ناپسندیدہ چیز ہے وہ طلاق ہے بعض کہتے ہیں اس کی سنت میں ذوف ہے لیکن بہرحال روایت موجود ہے اسی طرح آپ دیکھیے کہ اسلام نے طلاق کی شرح کو کم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے جس میں ایک جامع ترمزی کی روایت ہے صوبان رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے پھر اسی طرح دیکھیے کہ مزاق اور کھیل میں بھی طلاق ہو جاتی ہے ترمزی کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سلاسن جد جدن تین چیزوں میں سنجیدگی اور ہنسی مذاق میں کہی گئی بات واقع ہو جاتی ہے یعنی تین چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی سنجیدہ ہو کے یعنی سیریسلی کہے یا جوک کے طور پہ کہے تو وہ ہو جاتی ہیں کون سی پہلی چیز ہے نکاح کوئی مذاق مذاق میں ایک لڑکے کا لڑکی سے نکاح کر دے تو وہ ہو جائے گا اور دوسری چیز ہے تلاق اور تیسری چیز ہے رجوع یعنی سوچ سمجھ کے بات کرنا یہ کھیل کھیل میں بھی ہو جاتی ہے اسی لیے اب بعض دیکھیے جب بعض ایکٹرز اور ایکٹریسز جو ہسبینڈ وائف بھی ہوتے ہیں اور کسی ڈرامے میں اگر ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں تو بعض دفعہ بہت بڑے بڑے ایشوز اٹھ جاتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی نے اس چیز کی بھی رغبت دلائی کہ کوئی کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف نہ کرے ابو دعود کی روایت ہے حضرت ابو حریرا سے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے یا غلام کو اس کے مالک کے خلاف بہکائے یعنی کتنا خوبصورت طریقہ سکھایا گیا نا پھر اس طرح دیکھیے کہ آپ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی میاں اور بیوی میں لڑائی یا طلاق کی نوبت آتی ہے تو شیطان کو کتنی خوشی ہوتی ہے حضرت جابر سے ایک روایت ہے کہ نفس وسلم نے فرمایا ابلیس کا تخت پانی پر ہے وہاں سے وہ اپنے لشکر دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ فساد کروائے ابلیس کو سب سے زیادہ محبوب وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرے جب شیطان واپس آ کر اپنی اپنی کارکردگی بتاتے ہیں تو ایک کہتا ہے میں نے فلاں کارنامہ سر انجام دیا ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا پھر دوسرا شیطان آ کر کہتا ہے میں نے فلاں میاں اور بیوی کے بیچ میں لڑائی کروا دی حتیٰ کہ ان میں علیحدگی ہو گئی ابلیس اسے اپنے پاس تخت پر بٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے خوب کیا صحیح مسلم کی یہ روایت ہے تو اسے آپ دیکھیے کہ ایک گھر کا ٹوٹنا اسلام میں کبھی بھی پسندیدہ عمل نہیں ہو سکتا ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پورا معاملہ جو ہے وہ سلجھ جائے پھر اس کے بعد جب بات نہ بنے تو تین مختلف مہینے دے دیے تاکہ اور سوچ لو ایک مہینہ دو بیوی کو گھر میں رکھو اس سے دل تمہارا نرم ہو جائے اور سوچنے کا موقع ملے پھر دوسرا مہینہ سوچ لو پھر تیسرا سوچ لو کوئی بھی باشور انسان اس تمام طریقے کے اندر واقعی سوچ لیتا ہے پھر کبھی جذبات میں نہیں ہوتی ہم نے کیا کیا کہ ایک طرف تو ہم نے ایک ہی موقع پہ تین طلاقوں کو ایک قرار دے کے گھر جدا کروا دیے توڑوا دیے پھر دوسرا اس کے بعد طریقہ ہم نے کیا نکالا کہ اب حلالہ کروانے کی ضرورت ہے اور اب گھر ٹوٹ گیا ہے اخباروں میں اپنے کتنے ہی مسئلے پڑے ہوں گے کہ پہلے جذبات میں آ کے طلاق کا فتویٰ مل گیا اور اب اس کے بعد جب گھر آنے لگا ٹوٹ گیا اور اب فکر پڑی تو پھر اس پہ کچھ اور کام کر دیے انشاءاللہ جہاں حلالہ کی بات آئے گی آیت میں وہاں اس کی دلیل دوں گی لیکن اس آیت اطلاق و مرتان کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ طلاق کے بارے میں جو تین طلاقیں ہیں اس کا کیا معاملہ ہے مختصر بات کریں گے اس لیے کہ قرآن سامنے ہے اس کے بعد کسی چیز کی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہتی لیکن یہ بہت ایک لوگوں کو پریشان کرتا ہے موضوع کہ اگر اس قرآن پاک میں تو یہ طریقہ کار ہے لیکن ہمارے ہاں طریقہ کار تو مختلف طریقے سے رائج ہے کہ ایک موقع پہ بھی اگر کسی نے دو تین بار کہہ دیا تو وہ جدائی ہو جائے گی تو اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے صحیح مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے زمانے میں اور حضرت عمر فاروق کے شروع کے دو سالوں میں بیک وقت دی گئی تین طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی سمجھ گئے یعنی ایک موقع پہ شوہر نے تین دفعہ کہہ دیا تو وہ ایک سمجھ جاتی تھی حضرت عمر بن خطاب نے کہا جس چیز میں لوگوں کو سوچنے سمجھنے کے لیے مہلت دی گئی تھی یعنی تین مہینے کا موقع دیا تھا لوگوں نے اس بارے میں جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا ہے ظہر سنت کے خلاف ہے لہذا ہم سزا کے طور پر بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کو تین ہی نافذ کر دیں گے اس کے بعد حضرت عمر نے اپنا فیصلہ نافذ کر دیا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے خلیفہ وقت ہے نا وہ اپنے ملک میں کوئی بھی قانون بنا سکتا ہے جیسے اب آج ہم کسی ملک میں رہتے ہیں پھر اس کے بعد اسٹیٹس ہوتی ہیں اس کے لا ہیں اب ہر اسٹیٹ میں اب دیکھیے کہ جو وہاں کے گورنر ہیں وہ وہاں کے لاس بنا سکتے ہیں نا وقتی طور پہ کسی اسٹیٹ میں ایک چیز لازم ہے تو دوسرے میں لازم نہیں تو یہ بالکل ایک قسم کا وقتی حکم تھا اور ایک دی گئی اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس سے پورے دین کی اصل ہی بدل گئی یہ ایک چیز تھی جو چلی لیکن بعد والوں نے اسی چیز کو دلیل بنا کے پورے باقی قرآن پاک میں آئی ہوئی آیتوں اور ان کو الگ کر کے تو اپنے طور پہ یعنی یہ چیز ثابت کر لی کہ اب بھی تین طلاقیں اگر اکٹھی کوئی بولتا ہے تو وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے اب اگر آپ اس بات کو دیکھیں اور میرے سامنے بہت تفیل ترین حدیثوں کی لسٹ ہے جو میں اس وقت آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی اس وقت کی کمی کی وجہ سے لیکن اگر آپ میں سے کسی کو اس مسئلے میں کچھ مزید چاہیے ہوگا تو ہم اس پہ بعد میں الگ سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تو تفسیر کا وقت ہے فکی کلاس تو نہیں کہ اس میں ہم ہر چیز کے ساتھ بات کریں تو بہرحال خلاصہ کیا ہے کہ یہ حکم تو یہی تھا لیکن حضرت عمر کے دور میں یہ ایک وقتی حکم بنا ایک ان کے ٹائم پیریڈ میں ہونا تھا بعض میں لوگوں نے اسی چیز کو اپنا لیا ٹھیک ہے لیکن حضرت عمر کے ابتدائی دو سال جو تھے وہ اس چیز کی دلیل ہوتے تھے ہیں کہ وہ اسی حکم پہ تھے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا اور یاد رکھیے کہ حضرت عمر نے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے کوئی انحراف نہیں کیا صرف اپنے لوگوں کو ایک سزا دی گئی جیسے آپ دیکھیے آگے آپ پڑھیں گے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کی مطلب اجازت ہے لیکن حضرت عمر کے دور میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے بہت ہی کرنا شروع کر دیا اپنی عورتیں بن بیاہی رہتی ہیں اور دوسروں سے لینا شروع کر دیا تو اس کے اوپر آپ نے وقتی در پہ یہ بھی حکم دے دیا تھا کہ اہل کتاب عورتوں سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے اب اس موضوع پہ بہت زیادہ بات لوگ نہیں کرتے لیکن طلاق کا جو موضوع ہے اس کے اوپر بہت بات کرتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ یہ بھی لگتا ہے پتا چلتا ہے کہ بعد میں آخری دور میں جب لوگوں کو پتہ چل گیا اور اس میں ان کی تربیت ہو گئی تو پھر حضرت عمر نے تین طلاقیں ان پہ الگ سے نافذ کر دیں اور یعنی ان کے آخر کے تک پھر یہ موضوع بدل چکا تھا تو بہرحال ہمارے لیے حجت تو قرآن ہے جو قرآن کی آیتوں کو سن کے نہیں اپنے آپ کو بدلے گا پھر وہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑی بڑی بحثوں میں جا کے بھی نہیں پلٹے گا ہمیں تو صرف یہ پتا ہے کہ طلاق دینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ادب اور سلیقہ سکھا دیا کہ اگر مرغی کو کاٹتے ہو تو ایک دم نہیں کاٹتے اس کی بھی پہلے گردن پہ چھری چلا کے چھوڑ دیتے ہو تو خون نکلے گا پھر اس کی جان لو ایک عورت ذرا تصور میں لائیے جو گھر کی مالک ہے خوشباش سارے گھر کی مالک جائیداد اس کی شوہر اس کا ایک لمحے میں گھر میں بیٹھے کسی بات پہ جھگڑا ہوا شوہر نے غصے میں آ کے بیوی کو کہا کہ تجھے تلاق ہے تجھے تلاق ہے تجھے تلاق ہے ذرا سوچیں ذرا اس کے آگے کیا ہونا چاہیے بیوی اٹھے اور اپنا سامان اپنے جو ہاتھ میں چیزیں پکڑے اور باہر سڑک پہ کھڑی ہو جائے پردیس میں ہو سکتی ہے شوہر پاس ہے اب وہ اپنا نہیں رہا بچے وہ دینا نہیں چاہتا ماں باپ پاس نہیں رشتہ دار کوئی نہیں کیا کرے وہ عورت کیا ایسا اسلام کیا کسی ساتھ والے ہمسائے کا دروازہ نوک کرے گی نا کیا بتائے گی ہمارا اسلام ایسا ہے اتنا آسان ہے ہمارے اسلام میں چھوڑنا عورت کو ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کیا دین و نصیحہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے جب تک دوسروں کے لیے سنسیئر نہیں ہوں گے اصل دیندار نہیں ہوں گے لیکن آج ہم نے ظاہر کے پردے میں باطن کی اصلاح کرنا چھوڑ دی جب اپنے پہ بات پڑتی ہے تو پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں اب ذہن میں آپ کے سنتے اس بات کو ضرور ایک سوال آیا ہوگا کہ پھر ہوتا کیا یعنی مجھے تو سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ جب اخباریں بھری پڑی ہوتی ہیں کبھی اب آپ کے سوال اور جواب دیکھیں ایٹی پرسینٹ جو سوال ہوتے ہیں وہ طلاق کے موضوع پہ ہوتے ہیں اس سے میں طلاق دے دی تھی اب پچھتا رہے ہیں کیا بیوی سے رجوع کریں تو جواب کیا ہوتا ہے کہ نہیں آپ کی طلاق ہو گئی گھر ٹوٹ گیا اور پھر اس کے طریقے میں ایک دوسرا راستہ حلالہ کی صورت میں نکالا جس کی اسلام میں کوئی اصل ہی نہیں تو پھر کیا ہے کیا پھر ایسی عورتیں جو گھر سے باہر ہیں یا جن کے گھر ٹوٹ گئے پھر کیا ان کی طلاق نہیں ہوئی ہوتی تو یہاں یہ نقطہ بھی سمجھ لیجئے کہ طلاق ہو گئی ایک شوہر جب ایک بیوی کو ایک نشست میں تین یا چار یا دس دفعہ کہتا ہے تجھے طلاق ہو گئی بیوی کو اس نے نکال کے گھر سے باہر کر دیا بیوی اپنے میکے میں چلی گئی وقت گزر گیا تین مہینے اس نے میکے میں گزار دیے اب سوچیں ذرا جو میں نے شروع میں طلاق کا موضوع شروع کرتے وقت آپ کو پہلا طریقہ بتایا تھا وہ کیا تھا کہ اگر شوہر ایک پہلے مہینے میں طلاق کہہ کے پھر آگے سے خاموش رہے دوسرا مہینہ گزر جائے تیسرا گزر جائے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے گھر بن سکتا ہے بالکل یہی صورت یہاں بھی ہے آج ہمارے ملکوں میں جتنی طلاقیں اس موضوع پہ دی جاتی ہیں کہ ایک موقع پہ تین دفعہ کہہ کے چھوڑ دیا تو اس میں عدت گزرنے کے بعد طلاق تو ہو جائے گی آف کورس وہ ویلڈ ہے لیکن دوبارہ بغیر کسی دوسرے کے نکاح کے اس عورت کا اس مرض نکاح ہو سکتا ہے دوران عدت کرے گا دیکھیے عدت کے دوران شوہر رجوع کر لے تو نکاح کی بھی ضرورت نہیں ٹھیک ہے عدت گزر گئی تو اب دوسرا نکاح ہوگا ٹھیک ہے اور اگر تیسرے مہینے میں طلاق بھی دے دی تو پھر بیچ میں کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح جو ہے اس کی بات آئے گی تو پھر دوسری طرف جائے گا ٹھیک ہے چلیے آگے دیکھیے اس کو پھر اس میں ایک اصول بڑا پیارا نکل رہا ہے کہ دیکھو امساکم بھی معروف روکنا ہے تو اچھے طریقے سے روکنا یعنی رجوع کرنے کا مقصد اب مزید ظلم و ستم کرنا نہیں ہے بلکہ اب روک لو احسان سے روکو نہیں تو او تصری ہوں بھی احسان چھوڑتے ہو تو بھی احسان کرتے ہوئے چھوڑنا آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کیا بات صرف اس لیے رجوع نہیں کر لیتے کہ اب ذرا اور بھی ذرا ان کی ناک کی لکیریں نکلوا لیں ابھی کچھ کمی تھی جو اس پہ ظلم نہیں ہوئے تو اور کر لیں ہاں اور بعض دفعہ جب چھوڑتے ہیں تو کیا احسانات فرماتے ہیں پورے خاندان میں بدنام جہاں بیٹھے ان کی باتیں ہمارے ہاں تو یہ بیچاری نوبت بھی کم آتی ہے کہ بیوی کی عدت شوہر کے گھر میں کیا گزرے گی یہاں تو طلاق سے پہلے ہی چھ مہینے بیوی روٹ کے میکے پہنچ چکی ہوتی ہے نان نفقے کی سوال کی کیا بات ہے کتنا خوبصورت اسلام ہے کہ شوہر کو کہتا ہے کہ تم نے عدت کے دوران بیوی کو نان نفقہ دینا ہے اور ہمارے ہاں کیا ہے میکے میں خط بھیج دیا جاتا ہے یاد رکھیے مکمل طور پر غیر اسلامی طریقہ ہے کہ بیوی کو بہانے سے بھیجنا اس کے زیورات سارے ہاتھ میں کرنے زیور سامان جہیز اس کا قابو میں کرنا اور کہنا جاؤ میکے کو ملا اور وہاں گئی اور پیچھے سے جا کے اس کو خط بھیج دینا اسلام ایسے ظلم کی قطن اجازت نہیں دیتا احسان کرو کل تمہارے ساتھ بھی وقت آئے گا اور یاد رکھو کہ وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو دہراتا ہے آج تم کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرو گے تو کل تمہاری بیٹیاں بھی ہیں تمہاری بہنیں بھی ہیں تو لہٰذا اللہ کی اس دی ہوئی رخصت کو اچھے طریقے سے استعمال کرو پھر یہاں دیکھیے لفظ اطلاق مرتان مراتان میں بھی یہ مسئلہ واضح ہو رہا ہے مرتان کا مطلب کیا ہے مرتن و مرتن ایک مرتبہ اور پھر ایک مرتبہ اگر یہ مراد ہوتا نا اس سے کہ دو طلاق اکٹھی تو لفظ کیا تھا دو طلاقیں تسنیہ کا استعمال ہوتا پھر موضوع بنتا تھا کہ واقعی دو طلاقیں اکٹھی ہو رہی ہیں نہیں الگ سے الگ ٹھیک ہے تو اط مرتان کیا ہے جس میں رجوع ہو سکے اس کے بعد فعمساکم بیمارو اچھے طریقے سے روک لو نہیں تو او تصریح بحسان تیسری طلاق کی صورت میں رخصت کر دو اب آگے ایک اور نیا موضوع شروع ہوگا آپ میں ایسی آیتوں پہ ہمیشہ یہی ریکمینڈ کرواتی ہوں کلاس میں کہ اگر آپ کے ہائی لائٹر ہیں ابھی تک جتنا موضوع ہوا ہے اس کو ایک رنگ سے ہائی لائٹ کر لیجئے یہ ایک موضوع ختم ہو گیا آپ کا اب اس کے بعد ایک دوسری بات چلے گی تو اس کو آپ اپنی پہچان کے لیے کسی دوسرے رنگ سے ہائی لائٹ کریں تو وہ کیا ہے ولا یا لکم اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے لکم کیا ہے یہاں مذکر کی ضمیر ہے نا تو شوہر کا مراد ہے مرد مرد کے لیے یہ حلال نہیں کیا انتا خزو کہ تم لے لو کیا مما آئی تم جو تم ان کو دے چکے ہو وہ کیا ہو سکتا ہے حق مہر بھی ہو سکتا ہے جو شوہر نے نکاح کے وقت بیوی کو دیا اسی طرح اس سے مراد وہ تحفے تحائف بھی ہو سکتے ہیں کہ جو شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے شادی کے بعد اب شوہر بیوی کو دے چکا بہت کچھ دیا تھوڑا دیا یا زیادہ دیا اب جو ہے وہ واپس نہیں لے سکتا ہاں مگر ایک صورت ہے لینے کی کیا اللہ مگر یہ کہ این یخافا وہ دونوں ڈریں کون دونوں شوہر اور بیوی کس بات سے ڈرے اللہ یقیما کہ نہ وہ قائم کریں گے دونوں کیا حدود اللہ ہی اللہ کی حدوں کو یعنی اس کا سیدھا سرجمہ کریں تو کیسے ہوگا کہ شوہر بیوی کو دیا ہوا مال یا حق مہر یا تحفے تحائف واپس نہیں لے سکتا شوہر تو شوہر کوئی اور بھی نہیں لے سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی کو تحفہ دے کے واپس لے لے تو وہ ایسے ہے جیسے کتے کا کہہ کرنا اور پھر اس کو چانٹ لینا ہمارے یہاں ذرا سوچیے شادیوں کے موقع پہ جو تحفے دیے جاتے ہیں طلاق کی صورت میں پھر وہ نندوں ساس بہنوں سب سے وہ چوڑیاں کڑے اتروا لیے جاتے ہیں واپس کرو یہ تحفے یہ ہمارے کپڑے تھے یہ تمہارے تھے کتنی حماقتیں ہوتی ہیں نا ایسے موقع پہ تو بیوی کو دیا ہوا مال یا کسی کو دیا ہوا واپس کوئی نہیں لے سکتا ہاں ایک صورت ہے کہ دونوں کو لگتا ہے کہ اب ہم چل نہیں سکتے بیوی یہ جو حصہ ہے نا جب ہم پڑھے اس پہلے اس سے طلاق کی بات تھی نا وہ مر دیتا ہے لیکن اس حصے میں اب عورت طلاق مانگتی ہے اس کا نام ہے خلا اگر آپ اس حصے کو ایک رنگ سے ہائی لائٹ کریں اور اپنے قرآن پاک یا نوٹس میں اسی رنگ کو ہائی لائٹ کر کے اس کے آگے لفظ خلا لکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن پاک میں خلا کا ذکر اس رنگ سے ہائی لائٹ آپ نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے خلا کیا ہوتا ہے اس کا ذکر ہے اس میں کہ بیوی شوہر سے کچھ لے لے گی جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا حقوق میں کہ بیوی طلاق دے نہیں سکتی شوہر کو لیکن اس سے مانگ لے مانگ سکتی ہے تو بیوی کے طلاق مانگنے کو خلا کہتے ہیں خلا کا لفظ خا لام عین سے ہے اردو میں ہے فلاں سے میری خلاصی کرا دو خلا خلا ہم؟ یہ وہی لفظ ہے کہ بیوی کسی وجہ سے اگر شوہر کو پسند نہ کرے تو اس کو کہے کہ دیکھو تم مجھے طلاق دے دو شوہر کہتا ہے میں نہیں دیتا تو بیوی بی کہتی ہے اچھا دیکھو جو تم نے مجھے حق مہر دیا تھا نا وہ لے لو واپس لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو اس کو خلا کہتے ہیں اس صورت میں پھر شوہر دیا ہوا مال واپس لے سکتا ہے بلکہ اس مال سے کوئی زیادہ بھی چیز اگر شوہر دے دے بیوی بی کہہ دے کہ لے لو لیکن میری جان چھوڑ دو تو شوہر وہ بھی لے سکتا ہے گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیوی بی طلاق دے تو نہیں سکتی لیکن طلاق خرید سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں ایک شان نزول ہے اس واقعے کی امام ابو دعوت نے حضرت ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہتے ہیں کہ انسان اپنی بیوی کا تمام مال کھا جاتا تھا خواہ اس نے اسے دیا ہو یا نہ دیا ہو اور یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس صورت میں اس پر کوئی گناہ تب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ کہتا خزو مما آتے تم کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ اس مال میں سے کچھ بھی لو جو تم نے اپنی بیویوں کو دیا ہے اس طرح یہ آیت جو ہے یہ قیس اور حبیبہ کے بارے میں نازل ہوئی ابن جریر اور ابن جریج نے اس روایت کو لائے کہتے ہیں کہ حبیبہ رضی اللہ عنہا نے یہ صحابیہ تھی اور وہ صحابی تھے انہوں نے آ کے نفص وسلم کی خدمت میں جا کے شکایت کی آپ نے اس کو فرمایا کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا باغ تجھے واپس کر دیا جائے وہ کہنے لگی جی ہاں آپ نے ان کے خامن کو بلا کر ان سے اس چیز کا ذکر کیا وہ کہنے لگے کیا وہ اس بات پر راضی ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں راضی ہے ان کے خاون کہنے لگے میں نے ایسا ہی کر دیا تب اس پر یہ آیت نازل ہوئی یعنی یہ باغ اصل میں ان کو حق مہر میں ملا ہوا تھا تو یہ شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ جھگڑا آیا تو آپ نے کہا دیکھو تم یہ بیوی اپنا جو باغ ہے شوہر کو واپس کر کے اس سے مطلب دے کے تو طلاق لینا چاہتی ہو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہاں میں ایسا کروں گی تو آپ نے پھر وہ باغ واپس دیا اور ثابت بن جو قیص تھے ان سے کہا کہ تم اب ان کو طلاق دے دو یہ بخاری اور ترمزی میں بھی یہ روایت ملتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں دیکھیے کہ حد کیا ہوگی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہی سکتے یعنی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کہتی تھی کہ مجھے اس کے اندر کوئی عیب نہیں کوئی برائی نہیں ہے لیکن بس میرا دل نہیں آتا ان پہ مجھے میں ان کے حق نہیں ادا کر سکتی شوہر والے بعض دفعہ ایسے بے جوڑ رشتے ہو جاتے ہیں شکل و صورت کی وجہ سے عمر کا فرق کبھی خاندانی فرق کبھی کلچر کا فرق زبان کا فرق تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھلا رکھا یہ نہیں کہا کہ مرد تو طلاق دے دے لیکن بیوی جب پڑ گئی تو اس میں پھر نکلے گی نہیں ایسا نہیں ہے لیکن اس صورت میں اگر مال دے کے کچھ کرے گی تو پھر یہ چیز اس کی اجازت ہے اس میں یعنی پھر وہ عورت اس چیز کے بارے میں کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ نہیں رہنا چاہتی تو پھر میں بھی اس کے ساتھ نہیں رہوں گا ٹھیک ہے اسی طرح اس بارے میں ایک اور روایت ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گنا یہ ہے کہ ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کر لے تو اسے طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی ادا نہ کرے مصدرک حاکم کی یہ روایت ہے اب یہاں آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے کہ اللہ یقاف اللہ یقیم حدود اللہ اس بات کا ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہ کریں گے اس سے کیا پتہ چلا کہ شادی کرنے کے بعد شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کی واقعی سارے حقوق کو اللہ کے دین کی روشنی میں پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ بس اب جو چیز ہے وہ ہم اپنی مرضی سے کر لیں اور ہم اس کے اندر یعنی کچھ بات نہ کریں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ رکھا ہے اس کو استعمال کریں یہ نہیں کہ بس طلاق ہو گئی یعنی شادی ہو گئی اور اب اس کے بعد کھلی چھٹی ہے یہ ایک ذمہ داری کا نام ہے اسی طرح بعض روایتوں میں اس عورت کا نام جمیلہ بھی آتا ہے جمیلہ بنتے عبداللہ تھے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں ثابت بن قیس کی بیوی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا گزارا ہو سکتا ہے اس سے کہنے لگی لا انا ولا ثابت کہنے لگی میں اور ثابت اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے اتنی یعنی نفرت بڑھ گئی ہے کہ میں اب اس کو شوہر کے طور پہ قبول ہی نہیں کر سکتی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس کو وہ باغ واپس کرتی ہو تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو گویا کہ خلا ایک آخری حد ہے پہلے آپ کو حدیث بتا دی کہ بغیر وجہ کہ اگر کوئی شوہر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی لیکن یہاں وجہ ہے ناپسندیدگی بیوی شوہر کو قبول نہیں کر پا رہی یا اس طرح کے معاملات نہیں بلکہ روایت میرے سامنے ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں ثابت بن قیض کی دینداری اور اخلاق میں کوئی ایپ نہیں نکالتی بلکہ مجھے مسلمان ہو کر شوہر کی ناشکری کے گناہ میں مبتلا ہونا پسند نہیں یعنی وہ مسلمان اچھے شوہر ہیں لیکن بس میں ناشکری ان کی نہیں کرنا چاہتی تو چنانچہ پھر آپ نے کہا کہ یہ باغ تم واپس کر دو اب آپ دیکھیے کہ راستہ کھول دیا نا کر لو اب اس کے بعد کیا ہوا آپ نے فرمایا کہ پھر شوہر کیا کرے فلا جناح علیہ ماں پھر ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں فی مفت دت بھی کہ بدلہ دے دے اس کے ساتھ وہ عورت مطلب اشارہ ہے اس میں خلا کی طرف کہ بیوی وہ مال دے دے اور خلا لے لے تل کا حدود اللہ کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے قریب نہ جانا دیکھیے کتنی بار اللہ کی حدوں کی بات ہو رہی ہے نا شوہر بیوی کے معاملے اور حدود اللہ کی ٹوٹتی ہیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا ایسے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ پھر اس کی طرف یعنی اس کو ڈرا رہا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم اپنا معاملہ خراب کر لو میں یتعد حدود اللہ فلاء الظالمون اور جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں یا اس سے آگے جاتے ہیں یہی لوگ ظالم ہیں اب خلا کی کچھ بات کریں گے خلا کے ذریعے نتیجے میں جو طلاق ہوتی ہے تو اس میں ایک مہینہ عدت ہوتی ہے انشاءاللہ عدت کا موضوع آگے آئے گا تفصیل سے اور میں جب یہ پورا موضوع پورا ہوگا تو آپ کو ایک خلاصہ دوں گی بلکہ ریٹرن فارم میں انشاءاللہ دوں گی تاکہ آپ لوگ اس موضوع کو ایک اسٹریچ میں دیکھ سکیں گے تو خلا میں ایک مہینے کی عدت ہے کیوں عام طلاق میں تین مہینے یا تین حیض ہے فرق کیا ہے اب دیکھیے کہ جب شوہر دیتا ہے نا تو بیوی کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتی لیکن خلا کی صورت میں شوہر خود بخود تیار ہو چکی ہوتی ہے اس کا ذہن پہلے سے ہی شوہر کے اس طرف سے اس صدمے کو سہنے کے لیے تیار ہے ٹھیک ہے اور ایک مہینہ کی مدت کیا ہوتی ہے یعنی اگر آپ یہ لکھ لیں کہ عدت کا مقصد کیا ہے تو دو بڑے مقصد ہیں ایک تو کیا ہے استبرائے رحم عورت کا رحم بچے سے پاک ہو یعنی یہ دیکھ لیا جائے کہ عورت پریگنٹ تو نہیں اور تین مہینے کی مدت زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے جس میں کوئی بچہ پیٹ میں چھپا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن بہرحال ایک دفعہ پیریڈ آنے سے بھی اس کا اظہار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا پتا چلا کہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں پیٹ میں بچہ نہیں اور دوسری جگہ نکاح کی صورت میں نصب نہ بدل جائے یہاں آپ دیکھیں کہ اسلام جو زنا کے خلاف بات کرتا ہے نا تو اس میں اصل وجہ کیا کہ اسلام نصب کی حفاظت کرتا ہے بچہ کسی کا ہو اور نام کسی کے لگ جائے یہ اسلامی قانون نہیں آج جس معاشرے میں ہم بیٹھے ہیں یاد رکھیے کہ یہاں نصب ٹوٹ گئے ناطے ٹوٹ گئے اور یہاں ڈیکلائن آئے گا بھی اسی خاندانی نظام کے ٹوٹنے سے بچے کا باپ کون ہے نہیں معلوم اور باپ کو نہیں پتا کہ میرا بچہ کہاں ہے اسلام نے ایک ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کی طرف سے اشارہ کیا تو لہٰذا جب کوئی عورت طلاق کا مطالبہ کرے گی تو اسے خلا کہتے ہیں یاد رکھیے کہ خلا کے نتیجے میں جو طلاق ہوتی ہے وہ بائن ہوتی ہے یعنی اس میں پھر رجوع کا حق نہیں ہوتا ورنہ تو اب دیکھیں شوہر بیوی بیچاری پیسہ دے کے طلاق خریدے اور شوہر رجوع کر لے ٹھیک ہے دوبارہ شادی ہو سکتی ہے اس کے بعد اگر پھر عورت کی مرضی ہوگی اور اگر نابالغ بچی ہے بعض حالات میں بچیاں نابالغ ہوتی ہیں نکاح ہو جاتا ہے پھر شوہر وہ مرد اچھا نہیں تو باپ جو ہے یہ مطالبہ کر سکتا ہے لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ خلا کا مطالبہ کب ہوگا جب اللہ کی حدوں کے ٹوٹنے کا ایک دل میں خیال آئے گا یا لگتا ہے کہ اب معاملہ بہت ہی زیادہ بگڑ گیا ہے اس سے زیادہ آگے بات نہیں جا سکتی ٹھیک ہے پھر یاد رکھیے کہ جو ناپسندیدگی ہے اس کا اظہار عورت کی طرف سے ہونا چاہیے کیونکہ اگر مرد ناپسند کرتا ہے تو پھر وہ طلاق دینے کے لیے اپنا حق مہر جو دیے ہوئے تحفے واپس نہیں لے سکتا اچھا آج بعض لوگ یہ بھی ظلم کرتے ہیں نا دل خود نہیں چاہتا اپنا بسانے کو لیکن انتظار کرتے ہیں کہ بیوی کو اتنا تنگ کرو کہ وہ خود ہی کہے طلاق دے دو اور جو ہی اس کے منہ سے یہ لفظ نکلے طلاق دے دو تو ہم کہیں گے اچھا لاؤ پھر حق مہر واپس کرو لاؤ پھر وہ زیورات واپس کرو تو یاد رکھیے یہ بھی ظلم ہوگا پھر اس طرح ایک اور چیز خلا کے جواز میں جو بنتی ہے وہ کیا ہے کہ عورت اس وقت تک خلا کا مطالبہ نہیں کرے گی جب تک اس کی کراہت اور ناپسندیدگی اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ شوہر کا جو حق زوجیت ہے وہ نہ نبھا سکے پھر اسی طرح آپ دیکھیے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے یعنی عورت کو بھی وہی حقوق دیے ہیں جو مرد کو دیے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بات ہوئی ہے اگر آپ ابھی آج ہم نے دو باتیں دیکھی ایک کیا دیکھی طلاق تین دفعہ ہے اور دوسری چیز ہم نے دیکھی خلا کی